پسند نہیں کرتے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بہتر چیز نازل ہو مراد یہاں وہی اور نبوت ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت جس کو چاہتا ہے اس کے لیے مختص کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں کوئی بھی عید ہم منسوخ نہیں کرتے یا کوئی بھی عید ہم آپ کے ذہن سے بھلاتے نہیں ہیں مگر یہ کہ اس سے بہتر یا اس جیسی اور عید لے کر آتے ہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کی ملکیت میں ہے سب آسمان اور زمین اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار گزشتہ آیات میں یہودیوں کی ایک برائی کا ذکر تھا کہ انبیاء کی طرف سحر کو منسوخ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کی طرف منسوخ کرنے لگے کہ الحاظ اللہ یہ جادوگر تھے اللہ تعالیٰ نے آخری کتاب میں سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کی برات بیان کی بعد میں وہ خود جادو والے کاموں میں لگ گئے بنی اسرائیلی یہودی جو برا عمل ہے میں نے بتایا تھا جس کا خلاصہ یہ کہ جادو کروانے والا اور جادوگر یہ دونوں تقریباً اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں کیونکہ اس سے غیر اللہ سے امداد حاصل کرنا لازم آتا ہے جو شرک ہے اس عید میں بھی یہودیوں کی ایک بری بات کا ذکر ہے بات اس طرح ہوتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بعض و نصیحت فرماتے تھے تو اس وقت یہودی لوگ آ کر ایک لفظ کہتے تھے جس لفظ کے دو معنی ہوتے تھے تو یہ اپنے ذہن میں ایک معنی لے کر وہ لفظ کہتے تھے اور سننے والے لوگ ایک اور معنی سمجھ کر سمجھتے تھے کہ یہ معنی مراد ہوگا ان کا میں نے ایک دفعہ پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ مدینہ میں جو منافقین تھے وہ یہودی ہی تھے یہودیوں میں سی ایک جماعت منافقین کی تھی جو عام لوگ سادہ لوگ مسلمان تھے جن کو انصار کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی منافق نہیں تھا منافقت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے وہ سب یہودی تھے انہی منافقین یہودیوں کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما رہے ہوتے تو یہ منافقین یہودی دیر سے آتے تو لفظ یہ کہتے تھے راعنا راعنا را کے معنی ہوتے ہیں رعایت کرنا آپ ہمارا خیال کریں رعایت کریں جو بات آپ بیان کر چکے ہیں ہم تھوڑا دیر سے آئے ہیں تو گویا کہ آپ دوبارہ ارشاد فرما دیں راعنا کا معنی وہ ایک یہ ہے یا ہم پیچھے تھوڑا دور بیٹھے ہیں آپ تھوڑا اونچا بیان فرما دیں کہ ہم تک آواز آ جائے راہنا رعایت کرنا ہمارا خیال کرنا دوسرا اس لفظ کا ترجمہ ہے راعی جو آخر میں ناقص آئے یا کا لفظ آئے گا ناقص جائی اس کا معنی ہے بکریاں چرانے والے یہ بھائی مان لو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر یہ لفظ استعمال کرتے تھے راحینہ عام مسلمان سن کر یہ سمجھتے تھے کہ ان کا مقصد ہے ہمارا خیال کریں اور ہمیں بھی بات سمجھ میں آئے جبکہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گویا تزلیل کرنا چاہتے توہین کرنا چاہتے کہ آپ ہمارے بکریوں کے چرواہے ہیں راغینہ اس پر قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو لفظ رائنہ کہنا ہی جائز نہیں ہے آپ خواہ اس کا صحیح معنی کوئی مراد لے یا دوسرا معنی مراد لے یہ لفظ ہی کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ اگر اس مفہوم کے لیے درخواست کرنی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم دیر سے آئے ہیں اور ہمارا کوئی خیال ہو تو کہو ان ضرنا ان ضرنا کا معنی یہی ہے کہ آپ ہماری طرف دیکھیے ہمارا خیال کیجیے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہماری رعایت کیجیے تو اگر یہ مقصد ہو آپ سے درخواست کرنے کا کہ ہمیں بات سمجھا دیں تو ان ذرنا کا لفظ کہیں رالنا کا لفظ نہ کہیں کہ اس کے دو معنی ہیں اور دوسرے لوگ اس کا غلط معنی مراد دیتے ہیں ہمارے نبی کی گویا توہین کرنا چاہتے ہیں اور غور سے بات سنو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات کہہ رہے ہوں اس کو غور سے سنو سننا مستقل ثواب دین کی بات کو سننا سمجھنا پڑھنا یہ مستقل ثواب ہے اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا یہ الگ ثواب ہے اور اس کو دوسرے تک پہنچانا یہ اور ثواب ہے بعض حدیث میں آتا ہے کہ رب مبلغ او عام سامعین بعض دفعہ وہ شخص جس کو بات بتائی گئی وہ زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اس شخص کے مقابلے میں کہ جو شخص ابھی سے ادھر سن کر آیا بعض و نصیحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور شخص سے سن کر آیا اور اس نے کسی اور کو بتائی تو جس کو بتائی بعض دفعہ وہ زیادہ اس کا خیال کرنے والا ہو جاتا ہے بتانے والے کے مقابلے میں دو دین کے بات کا سننا سمجھنا پڑھنا مطالعہ کرنا بھی ثواب ہے پھر اس پر عمل کرنا الگ ثواب ہے اور دوسروں کو بتانا بھی ثواب ہے تبھی اس ترتیب پر دین ہم تک پہنچائے علماء نے اس عیت میں ایک تو یہ بات لکھی ہے کہ سورہ بقرہ میں سب سے پہلا خطاب یا یوہ الزینہ آ سے یہ پہلا خطاب ہے ایمان والوں کو اس سے پہلے جتنی آیات آئی ہیں یا ایناس سے لفظ آئی ہیں یا پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا یا بنی اسرائیل ازغرو غرو نعمتی تھی یا مطلق الناس یا یوناسو سو بدو ربکم الزی خلق لفظ آمنو یہ پہلی مرتبہ اس مقام پہ استعمال ہوئے یعنی سورہ بقرہ میں علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ایمان والوں کو خطاب قرآن مجید میں تقریباً اٹھاسی مقام پر ہے یا یو الزینہ آمنو اے ایمان والو بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے اپنی تحقیق سے کہ پہلی شریعتوں کو کبھی بھی ان کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے خطاب نہیں فرمایا ان کے نبی کو خطاب کیا ہے اور پھر نبی نے اپنی امت کو بات سمجھائی سکھائی یعنی براہ راست اس امت کے ایمان والوں کو یوں اے ایمان والو یہ بات سنو ایسا نہیں یہ اعزاز ایمان کے لقب سے پکارنے کا یہ آخری شریعت کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے کہ اے ایمان والو یوں کرو یوں نہ کرو یہ بھی ایک گویا کہ اشرف الامہ ہونے کی یہ بھی ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری امت کو ایمان والوں سے کہہ کر خطاب فرمایا ہے دوسری بات علماء نے یہاں لے لکھی کہ ایسا معنی ایسا لفظ جس کے مترادف کئی معنی ہو زو معنی یعن ہو تو ایسا لفظ اپنے عرف میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ایک یہ معنی بھی مراد دیا جا سکتا ہے ایک یہ معنی بھی مراد دیا جا سکتا ہے تو ایسا لفظ نہ استعمال کریں عام لفظ استعمال کریں جس کا پھر ایک ہی معنی مراد دیا جا سکتا ہے جیسے بعض حدیث میں منع کیا کہ اپنے غلام کو عبد نہ کہو کیونکہ عبد سے تو عام بندہ بھی مراد ہو سکتا ہے عبادت گزار بھی ہو سکتا ہے تو عبد نہ کہو یا تو غلام کہو اور اما نہ کہو اما کا لفظ اما کہتے ہیں لونڈی کو بلکہ اس کو فتح کے باندی جس کو کہتے ہیں لونڈی وہ کہو یہ زو معنی جائیں یعنی لفظ استعمال نہ کرو جیسے ہی ایک حدیث میں فرمایا کہ کرم جس کو کہتے ہیں نا کرم یا ثقافت اس کے معنی تو عربی زبان میں کرم انگور کو بھی کہتے ہیں انگور کو تو فرمایا کہ انگور کو عنب کہا کرو جو اس کا دوسرا لفظ ہے کرم انگور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ استعمال نہ کیا کرو کہ کرم تو سخاوت اور بخشش کے لیے ہوتا ہے کرم تو مومن کا دل ہوتا ہے بخشش اور صحاف کے معنی میں کرم استعمال ہوتا ہے تو انگور سے تو لوگ بہت سارے گندی چیزیں بھی بناتے ہیں تو اس کے لیے کرم کا لفظ استعمال اگرچہ لغت نے کیا لیکن آپ لوگ انگور کے لیے اینا بھی لفظ استعمال کیا کرو کرم تو سخاوت کے معنی میں ہوتا ہے یہ انگور کے لیے استعمال نہ کرو مقصد یہ بتانا ہے کہ وہ لفظ جس کے دو معنی ہوں ایک معنی عمدہ ہو ایک دوسری طرح کا ہو تو ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور مترادف جو لفظ اس معنی کو ادا کرنے کے لیے ہو وہ کرنا چاہیے تو فرمایا کہ اے ایمان والو رائنا کا لفظ نہ کہو اور کہو تم انظر نہ ہمارا خیال کیجیے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی لوگ جب تمہیں سلام کریں تو اس کے جواب میں تم یہ کہا کرو وعلیکم بس چنانچہ یہی مسئلہ کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی شخص پہل کرے مسلمانوں کو سلام کرنے کی تو اس کے جواب میں وعلیکم کہہ دینا چاہیے اگر اس نے صحیح السلام علیکم کہا ہے تو ٹھیک ہے وہی جواب ہو جائے گا اس کو نہیں تو اکثر اس وقت زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی لوگ السلام علیکم کہتے تھے السام السام عربی زبان میں موت کو کہتے ہیں ہلاکت کو کہتے ہیں تو یہودی مسلمانوں کو سلام کرنے کے وقت لفظ السلام علیکم کہتے ہیں تو السلام علیکم سننے والا بندہ تو یہی سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیں سلام کیا ہے تو وہ اس کو وعلیکم السلام کہہ دیتے تو حکم نازل ہوا کہ نہیں ان کو صرف وعلیکم کہا کرو اگر انہوں نے صحیح السلام علیکم کہا ہے تو وہی ان کے لیے ہو جائے گا اور اگر انہوں نے ہمارے لیے بد دعا کی ہے السلام علیکم کہا تو وعلیکم تم کہو وہی بد دعا ان کے لیے دوبارہ واپس ہو جائے گی فرمایا دوسری ان کی ایک حسد کی بات یہ ہے کہ ایک عام مشرقین اور اعلی کتاب کافر یہ ہر روز سڑتے رہتے ہیں حسد کرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے جب کوئی بہتر بات سنتے سمجھتے ہیں کوئی عیت نازل ہو گئی کوئی حکم نازل ہو گیا کوئی فضیلت آ گئی مسلمانوں کی تو اس سے بھی سڑتے ہیں بعض دفعہ مسلمانوں کو کسی علاقے میں فتح نصیب ہو غلبہ نصیب ہو مال غنیمت ملے خوشی نصیب ہو تو یہ بھی یہ سڑتے رہتے ہیں اس سے بھی کڑتے رہتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ ہو برحمت ہی معیشہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت جسے چاہے عطا کرے خواہ نبوت جسے چاہے عطا کرے خواہ احکام الہی جس طرح چاہے اپنی شریعت میں سے اپنے پیغمبر کو عطا کرے یا فتح اور مال غنیمت ہونے اور عزت ہونے کے اعتبار سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے عطا کرے کون اللہ تعالیٰ کو اپنے فیصلوں سے روک سکتا ہے واللہ حضل الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں ایک اور ہے اگلی بات اس میں یہودی لوگ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا ہوا پچھلے مہینے میں یا پچھلے سال تو مسلمانوں کے لیے ایک حکم تھا اور اس سال وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے یہ منسوخ پھر کیوں ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکم منسوخ ہو جاتا ہے تو لہذب اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا یہ اپنی طرف سے ہوتا ہے تبھی تو یہ حکم بدلتے رہتے ہیں جیسے شروع میں نماز کے اندر کلام کرنے کی اجازت تھی ہجرت حبشہ سے صحابہ کرام جب واپس آئے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہو گئے تھے تو انہوں نے تو وہ پہلے احوال دیکھے تھے جب حکم ہوا کہ مدینہ میں آپ کے عام پذیر ہو گئے تو جو شخص ادھر آنا چاہے حبشہ سے واپس آ جائے یہ لوگ واپس آ گئے جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے جس میں حضرت عثمان غنی اور دوسرے حضرات بھی تھے واپس آئے انہیں پتہ نہیں تھا کہ اب نماز کے احکام میں کچھ تبدیلی ہو چکی ہے تو شروع میں یہ اجازت تھی کہ جب صفحے کھڑی ہو گئی جماعت کھڑی ہو گئی تو کوئی شخص دیر سے آتا تو وہ ساتھ والے ساتھی سے پوچھ لیتا تھا کہ کتنی رکاتیں ہو گئی ہیں اگر وہ کہتے نہیں ہوئی تو یہ ساتھ شریک ہو جاتے اور اگر رکعت وہ بتاتا کہ ایک ہو گئی تو یہ جلدی سے پہلے اپنی ایک رکعت پڑھ لیتے اور پھر نماز میں ساتھ شریک ہو جاتے گویا سلام اکٹھا پھیرتے حبشہ والے صحابی جو واپس آئے تو کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں آئے تو جماعت کھڑی تھی ہم نے ساتھ والے ساتھیوں سے پوچھا اپنے وہ پرانی ترتیب کے مطابق کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں تو کسی ساتھی نے ہمیں نہیں بتایا ہم بڑے پریشان ہوئے کیا وجہ ہو گئی سلام پھیرنے کے بعد پھر ہمیں ساتھیوں نے بتایا کہ وہ حکم پہلا نماز میں جو کلام کرنے کا تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے اب ترتیب نماز کی یوں ہے اس طرح کی باتیں یہودی لوگوں کو جب پتہ چلتی تو وہ اعتراض کرتے کہ یہ کیا بات ہوئی پہلے ایک حکم تھا پھر وہ منسوخ ہو گیا پھر یہ حکم آ گیا اسی طریقے سے قرآن مجید پانچویں پارے میں یا یو الجین امن اللہ الصلاۃ و ان تم سکارا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو اب یہاں نشے والی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا شروع میں شراب پیا جا رہا تھا ممانعت نہیں تھی بعد میں شراب کی حرمت یوں مقید کر کے ہوئی کہ عبادت کے وقت نہیں پی سکتے ہو ویسے پی سکتے ہو اچھا پھر بعد میں یس کان الخمر والمیسر کن فیما اسم کبیر و منافع الناس پھر اتنا بتا دیا کہ یہ گندی چیز ہے اس کے منافع کوئی ہو نہ ہو اس کی خباصت زیادہ ہے دلوں میں اس کی نفرت بٹھائی جا رہی ہے پھر آخر میں عید نازل ہوئی کہ ان نم الخمر والمیسر والانصاب ول من و رجسم عمل شیطان فج یہ جوا یہ شراب بلند صاحب اور بتوں کے نام پر کوئی چیز منسوخ کرنا یہ سب گندگی ہے شیطان کی طرف سے ہے فج تنبو امر کسی کا نازل فرمایا کہ اس سے بچ جاؤ اب حکم نازل ہوا شراب کسی صورت میں بھی جائز نہیں رہا نہ آپ غیر عبادت اور عبادت کے طور پر کا فرق رہا نہ کچھ تو ابتدان پیا جا رہا تھا بعد میں اتنا فرمایا کہ نماز کے اوقات میں نہ پیو پھر بعد میں فرمایا کہ یہ گندگی چیز ہے اس سے بچنا چاہیے اور آخر میں پھر گویا کہ قطعی طور پر حکم نازل فرما دیا کہ اب بچ جاؤ اور اسی عید کے تحت لکھا ہے مفسرین نے کہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سب کچھ برتن وغیرہ بھی باہر پھینک دیے اور سب گرا دیا تھا شراب اس حکم سے تو یہ حکم ترتیب کے ساتھ یوں تو اس بات کو سن کر یہودی اعتراض کرتے کہ یہ کیا ہوا مسلمان لوگوں کی شریعت کا کچھ حکم آتا ہے کچھ جاتا ہے یوں اس کا جواب سب سے بہترین امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام راضی نے تفسیر کبیر میں دیا کہ اللہ رب العزت حکیم ہے وہ حکمت کے مطابق اپنی حکمت کے مطابق جانتے تھے کہ کون سے حکم کو کس تک کیسا رکھنا ہے اور پھر جب ان کی عادت کچھ درست ہو گئی تو ان لوگوں کو پھر کون سا حکم دینا ہے یہ حکمت کے مطابق یہ فیصلے ناسخ اور منسوخ کے ہوتے رہے قرآن مجید کے بعض آیات منسوخ ہوئیں وہ منسوخ التلاوت بھی ہوئیں اور منسوخ الحکم بھی ہوئیں یعنی وہ قرآن مجید سے عید ہونے کے اعتبار سے بھی ان کو ختم کر دیا گیا اور مفہوم بھی ان کا حکم بھی ختم ہو گیا یہ سورہ احزاب کی کئی آیات ہے دوسرا منسوخ کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید کی عید کو تو عید رکھا گیا کہ تلاوت کی جائے گی ثواب ملے گا لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا جیسے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا یا من اللہ تقرب السلام و انتم سکارا کہ حالت نشہ میں شراب نہ پیو ویسے پی سکتے ہو یہ ایت باقی رہی لیکن اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا دوسری آیات کی وجہ سے گویا یہ منسوخ الحکم ہے منسوخ التلاوت نہیں تیسری صورت منسوخ یہ تھی کہ منسوخ التلاوت ہے منسوخ التلاوت ہے منسوخ الحکم نہیں ہے وہ یہ میں نے آپ کو کسی موقع پر بتایا ہوگا کہ ستر صحابہ کرام کو کچھ لوگ دھوکہ لے کے لے گئے تھے کہ ہمارے پاس آ کے وہ ہمیں دین سکھائیں گے اور ان لوگوں نے قبیلہ بن الرال نے دھوکہ کر کے ان ستر صحابوں کو شہید کر دیا تھا جب شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جملے بولے تھے کہ عجیب جملے ہیں وہ بخاری شریف میں نقل کیے کہ یا اللہ ہماری یہ بات یہ حالت یہ کیفیت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بتا دیں تو چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے وہ جملے لیے من جانب اللہ اجازت سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جملے پہنچا دیے اللہ تعالیٰ نے ان جملوں کو قرآن عید بنا دیا صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ہم ایک عرصے تک ان جملوں کی تلاوت کرتے رہے قرآن کی یہ عید بن گئے تھے کہ بعد میں پھر وہ غم تازہ ہو جاتا تھا جب وہ ایتے آتی نا تو ان صحابہ کرام ان حفاظ اور قرا کی شہادت زیادہ آ جاتی تو اللہ تعالیٰ نے ان جملوں کو منسوخ تلاوت کر دیا اور حکم ان کا باقی رہا کہ واقعہ تر ان کی شہادت قبول انشاءاللہ اس کے بعد فرض کریں گے